پیغام ہوا نشر در بار نبی سے جو جتنا قری ہو گیا اطوار نبی سے اطوار نبی سے نزدیک ہوا اتنا ہی در بار نبی سے نزدیک ہوا اتنا ہی در بار نبی سے در بار نبی سے احکام کی حلت ہوئی قرار نبی سے احکام کی حلت ہوئی قرار نبی سے احکام کی حرمت ہوئی انکار نبی سے احکام کی حرمت ہوئی انکار نبی سے کل دین ملا ہے ہمیں دربار نبی سے جو جتنا قری ہو گیا اطوار نبی سے اطوار نبی سے نزدیک ہوا اتنا ہی دربار نبی سے نزدیک ہوا اتنا ہی دربار نبی سے دربار نبی سے جو اہل اطاعت ہوا عظمت ہے اسی کی جو تاب سنت ہوا عزت ہے اسی کی جو اہل اطاعت ہوا عظمت ہے اسی کی جو تاب سنت ہوا عزت ہے اسی کی دستور چلا ہے یہی دستار نبی سے جو جتنا قری ہو گیا اطوار نبی سے اطوار نبی سے نزدیک ہوا اتنا ہی دربار نبی سے جو جتنا قری ہو گیا اتوار نبی سے اتوار نبی سے کبھی عشق میں آگے کوئی باتوں سے بڑھا ہے کبھی عشق میں آگے کوئی باتوں سے بڑھا ہے سرکار کا رتبہ کئی نعتوں سے بڑا ہے سرکار کا رتبہ کئی نعتوں سے بڑا ہے شعرا کو بھی عزت ملی اشعار نبی سے جو جتنا قری ہو گیا اطوار نبی سے اطوار نبی سے نزدیک ہوا اتنا ہی دربار نبی سے جو جتنا قری ہو گیا اطوار نبی سے اطوار نبی سے جب خیر النام آئے تو دم توڑ گیا شر جب خیر الانام آئے تو دم توڑ گیا شر بس دیکھتے ہی دیکھتے دنیا تھی منور بس دیکھتے ہی دیکھتے دنیا تھی منور وہ نور کا دریا بہا کردار نبی سے جو جتنا قری ہو گیا اطوار نبی سے اطوار نبی سے نزدیک ہوا اتنا ہی دربار نبی سے جو جتنا قری ہو گیا اطوار نبی سے اطوار نبی سے تم خود ہی کہو اس میں کیا تم کو کوئی شک تم خود ہی کہو اس میں کیا تم کو کوئی شک سرکار کے رخسار پہ تھی ریش مبارک سرکار کے رخسار پہ تھی ریش مبارک رخسار ملا ہو ذرا رخسار نبی سے جو جتنا قری ہو گیا اخبار نبی سے اخبار نبی سے نزدیک ہوا اتنا ہی دربار نبی سے نزدیک ہوا اتنا نہیں دربار نبی سے دربار نبی سے جب واجب تقلید ہے آقا کے مکارم جب واجب تقلید ہے آقا کے مکارم پھر شوکت اسلام کی تحریک لازم پھر شوکت اسلام کی تحریک لازم ملتا ہے سبق آج بھی تلوار نبی سے جو جتنا قری ہو گیا اتوار نبی سے اتوار نبی سے نزدیک ہوا اتنا ہی دربار نبی سے جو جتنا قری ہو گیا اتوار نبی سے اتوار نبی سے اترا نہیں ان جیسا ہنسی کوئی زمیں پر اترا نہیں ان جیسا ہنسی کوئی زمیں پر خورشید قربان آقا کی جبی پر خورشید بھی قربان آقا کی جبی پر عالم کے یہ معمور ہے انوار نبی سے جو جتنا قری ہو گیا اطوار نبی سے اطوار نبی سے نزدیک ہوا اتنا ہی دربار نبی سے جو جتنا قری ہو گیا اتوار نبی سے اطوار نبی سے کی فاتح مکان اطرف خطائیں فاتح اطرف خطائے دشمن کے لیے آپ نے مانگی ہے دعائیں دشمن کے لیے آپ نے مانگی ہے دعائیں تاریخ مجلہ ہوئی سار نبی سے جو جتنا قری ہو گیا اطوار نبی سے اطوار نبی سے نزدیک ہوا اتنا ہی دربار نبی سے نزدیک ہوا اتنا ہی در دربار نبی سے دربار نبی سے جو جتنا قری ہو گیا تار نبی سے نزدیک ہوا اتنا ہی دربار نبی سے دربار نبی سے